ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا

جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربا دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربا دل شیدا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم ہو گئی پوشتے پلکستان زمیں سے ہم ہو گئی پوشتے زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کون مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا مامور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا